پوری پوری صورتیں جہاد پہ نازل ہوئی ہے سورہ انفال سورہ برات سورہ ممتحنہ سورہ نصر سورہ محمد و قتال سورہ فتح ان صورتوں کے ناموں میں دیکھو قتال ٹپک رہا ہے سورہ فاتحہ سے لے کے ون تک چار سو چوراسی سے زائد آیات جہاد جن کے بتائیں گے انشاءاللہ جن میں رب لڑنے کا حکم دے گا جس میں رب تلوار اٹھانے کا حکم دے گا جس میں جہاد کی جہاد کی فضیلت کا بیان ہوگا جہاد کی فرضیت کا بیان ہوگا دعوے کے ساتھ عرض کیا جا سکتا ہے مسلمانوں قرآن کو ہم نے پیچھے ڈال دیا پشت کے پیچھے اسی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا ورنہ بالکل وضاحت سے کہا جا سکتا ہے قرآن پاک نے جہاد کی فرضیت کو بیان کیا جس طرح نماز کی فرضیت بیان کی روزے کی فرضیت بیان کی اسی لیے جس طرح نماز روزے کا منکر کافر ہوتا ہے کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے اسی طرح جہاد کا منکر بھی کافر ہوتا ہے قرآن پاک نے جہاد کی فرضیت کو بیان کیا جہاد کی فضیلت کو بیان کیا جہاد کے آداب کو بیان کیا جہاد کی شرائط کو بیان کیا جہاد کے طریقے کو بیان کیا مجاہد کے چلنے کو بیان کیا مجاہد کے اوپر چڑھنے کو بیان کیا مجاہد کے پیچھے پلٹنے کو بیان کیا مجاہد کے اسلحہ اٹھانے کو بیان کیا مجاہد کے زخم کھانے کو بیان کیا مجاہد کے شہید ہونے کو بیان کیا مجاہد کے قتل کرنے کو بیان کیا مجاہد کی نماز کو بیان کیا مجاہد کی ذکر کو بیان کیا مجاہد کی تسبیح کو بیان کیا مجاہد کے کی اسلحے کو بیان کیا مجاہد کی بھوک کو بیان کیا مجاہد کی پیاس کو بیان کیا مجاہد کی تھکاوٹ کو بیان کیا رب نے مجاہد کے گھوڑے کو بیان کیا اس گھوڑے کی ٹاپوں کو بیان کیا ان ٹاپوں سے اٹھنے والے غبار کو بیان کیا اور پھر مجاہد سے کہا ساری دنیا تجھ پہ پابندی لگائے ساری دنیا تجھے نفرت سے دیکھے آ میں رب کریم تجھ سے محبت کا اعلان کرتا ہوں اے مجاہد تو مجھے بہت پیارا ہے